أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کو پیش آئے انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاحق ہوئیں اور اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتا ہے اور جس کا جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا امتحان بھی ہوتا ہے گزشتہ انبیاء و ممنین کے ساتھ یہی اللہ کی سنت رہی ہے اور اللہ کی یہ سنت بدل نہیں سکتی جو بھی اللہ کے دین پر چلے گا اس کی آزمائش ہونی ضروری ہے تو جو لوگ صبر و استقامت سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں سعادت نصیب فرمائے گا اور جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اتریں گے اور دنیاوی پریشانیوں اور مصائب و عالام کو عذاب آخرت تصور کر لیں گے انہیں آخرت میں محرومیوں اور ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ بغیر امتحان و آزمائش سے گزرے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہاری ویسی آزمائش ہوئی ہی نہیں جیسی آزمائش گزشتہ امبیا اور مومنین کی ہوئی ان پر جو مصیبتیں آئیں ان کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امبیا اور ان پر ایمان لانے والے شدت کرب و عالم سے چیخ پڑے کہ اے اللہ اب تو اپنی مدد بھیج دے اور جب ان کا امتحان ہو چکا تو اللہ نے کہا کہ ہاں اب اللہ کی مدد میرے مومن و صالح بندوں سے قریب ہے کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر ہر وقت قادر ہے اللہ تو آزمانا چاہتا تھا کہ میدان عمل میں کون بندہ صادق ہے بخاری نے خباب بن العرت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے لیٹے تھے اور مشرقین کی زیادتی انتہا کو پہنچ رہی تھی تو ہم نے کہا کہ اب تو ہمارے لیے اللہ کی مدد مانگیے اب تو ہمارے لیے دعا کیجیے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں مسلمان آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا اور خندق کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا پھر آری سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے یا لوہے کے کنگھے سے اس کا گوشت ہڈی سے الگ کر دیا جاتا تھا لیکن یہ عذاب اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتا تھا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنع سے ہزارہ موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا چرواہا اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیا سے ڈرے گا لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو